بہت لوگ افغانستان یہاں سے جا رہے ہیں حکومت کو یہی مشورہ ہے کہ نہ تو احتجاجی تحریک کو روکے آپ کو حق ہے آپ امریکہ سے دوستیاں بنائیں مسلمانوں کو حق ہے یہ اللہ سے یاری کریں ہے کہ نہیں حق اس حق کو کوئی چھین سکتا ہے آپ امریکہ کو اڈے دیں یہ بیچارے اپنی گن اٹھا کے افغانستان جائیں گے انہوں نے آپ کو نہیں روکا آپ انہیں نہ روکیں زمین آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے آپ کو بھی یہاں حق ہے ہمیں بھی ہے یہ ملک کسی نے خرید نہیں لیا کہ وہ جو کچھ چاہے گا وہ یہاں کچھ ہوتا رہے گا آج اخباروں میں خبریں آتی ہیں فلاں تنظیم کے اتنے مجاہد شہید ہو گئے تو یہاں سے الٹے سیدھے بیانات آتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے مجاہدین کو کیوں نہیں جانے دو گے جب امریکی جہازوں کو یہاں سے اڑنے دیتے ہو امریکی زخمیوں کی یہاں مرہم پٹی ہوتی ہے امریکہ کے سانپ اور بچھو یہاں آ کے پلتے ہیں ان کو یہاں قوت و طاقت ملتی ہے جب امریکی سفیر یہاں بیٹھ کے بیان دے سکتی ہے وزارت داخلہ کو مشورے دے سکتی ہے کہ کس طرح سے احتجاجی تحریک کو روکنا ہے تو پھر ہمارا بھی حق ہے ہم زبان سے جو چاہیں گے کہیں گے دل میں جو چاہیں گے سوچیں گے دماغ سے جو چاہیں گے بنیں گے اپنے قدموں سے چل کے افغانستان بھی جائیں گے اور دنیا کے سب سے بڑے اس زمانے کے سب سے بڑے دجال کا مقابلہ کرنا اپنی سعادت سمجھیں گے پچھلے تین دن میں افغانستان میں ڈھائی سو مجاہد شہید ہو چکے ہیں ان ڈھائی سو میں پینسٹھ مجاہد وہ بھی تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہوئی تھی وہ بھی شہید ہو گئے جب میرے بھائی کا وہاں خون گرے گا جب میرا مجاہد بموں کا شکار ہوگا تو کیا میں امریکہ کو گلدستہ پیش کروں گا نہیں نہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حساب چکانے والے نبی تھے جو جنگوں والے نبی تھے جو تلوار والے نبی تھے امریکہ یاد رکھنا یہ آسمان بھی سنتا ہے یہ زمین بھی سنتی ہے اللہ گواہ ہے ہم اس خون کا بدلہ تو اس سے لیں گے انشاءاللہ تیری نسلوں سے بھی لیں گے انشاءاللہ اور جب تک زندہ ہے تجھے چین سے نہیں رہنے دیں گے